داؤد نے شعبی سے انہوں نے حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام بھگوڑا ہو گیا ہو تو اس کے تحفظ سے اسلامی معاشرے اور حکومت کی ذمہ داری ختم ہو گئی صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو انتیس